على رسوله رسول اما کریم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری واحلل عقدة وحل لساني يفقهوا قولي سبق نمبر ایک سو تیرہ آیت اکیس سے تیس تک لیسن ہنڈریڈ اینڈ تھرٹین آیت ٹوینٹی ون سے تھرٹی تک لفسی ترجمہ و ازا اور جب ادقنا چکھاتے ہیں ہم اناسا لوگوں کو رحمتن رحمت ممباد در راہ مصیبت کے بعد مست ہم جو پہنچتی ہے ان کو جب لہم ان کے لیے مکرم ہیلے ہوتے ہیں چال بازیاں ہیں فی آیاتنا ہماری نشانیوں میں ہماری آیات میں قل اللہ ہو کہہ دیجیے کہ اللہ تعالی اسراؤ زیادہ جلدی کرنے والا ہے مکرن چال میں انا بے شک رسولنا ہمارے فرشتے یکتبونا لکھ رہے ہیں ماتم کرون جو تم مکاریاں کر رہے ہو وہ لذیذ وہ اللہ وہ ذات ہے یسیرکم جو چلاتا ہے تم کو فلبر خشکی میں والبحر اور سمندر میں حتی یہاں تک کہ ادا جب کن تم ہوتے ہو تم فلفل کی کشتیوں میں وہ جرئینہ اور وہ چلتی ہیں بہم ساتھ ان کے بریہن ساتھ ہوا کے طیبتن عمدہ وفری ہو اور وہ خوش ہو جاتے ہیں بہا ساتھ اس کے جا اتھا آ جاتی ہے ان کے پاس ریحن ہوا آصف شدید وجا اہم الموج اور آ جاتی ہے ان کے پاس موج من کل مکانن ہر طرف سے ہر جگہ سے وزن اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ احیط بہم ان کو گھیر لیا گیا دا اب اللہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلسی نا خالص کرتے ہوئے لہ الدین اس کے لیے دین کو لئن البتہ اگر انجئی تنا تو نے نجات دی ہم کو ہی اس سے لنکونن البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر گزاروں میں سے فلما پھر جب انجاہم وہ بچا لیتا ہے ان کو اداہم جب وہ یا بھونا بغاوت کرتے ہیں فل اردی زمین میں بغیر الحق ناحق یا الناس اے لوگو انما بے شک بغیکم تمہاری بغاوت انفسکم تمہارے نفسوں پر ہے متا الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا سامان ثم پھر الینا ہماری طرف مرج لوٹنا ہے تمہارا فننبئکم پھر ہم بتائیں گے تم کو بما کن تم ساتس کے جو تھے تم تاملون تم عمل کرتے رہے ہو انما بے شک مثل الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی مثال کمائن پانی کی طرح ہے انزلنا ہو اتارا ہم نے اس کو منسمائے آسمان سے فخت لتا پھر مل گئی گھنی ہو گئی بہی ساتھ اس کے نبات الردی زمین کی نباتات مما اس میں سے جو یا اکل اناسو کھاتے ہیں لوگ بل انعام اور جانور حتی یہاں تک کہ ازا جب اخذت الارض پکڑتی ہے زمین زخرفہا اپنی زینت اپنی بہار وزینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے وزن اور سمجھتے ہیں اہلوہا اس کے رہنے والے ان بے شک وہ قادر قادر ہیں الحا اس پر اتاحا آ جاتا ہے اس کے پاس امرنا حکم ہمارا لیلن رات کو او نہارن یا دن کو فجالنا تو بنا دیتے ہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں ہم اس کو حسیدن کٹی ہوئی کلم گویا کہ نہیں تغنا آباد ہوئی تھی بل کل کزالکا اسی طرح نفسیاتی ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات لقومن اس قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے واللہ اور اللہ یدعو دعوت دے رہا ہے دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف ویاح دی اور ہدایت دیتا ہے میں یشا جس کو چاہتا ہے الا سرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف لزینہ ان لوگوں کے لیے احسنو جنہوں نے اچھا کیا الحسن اچھائی ہے بھلائی ہے وزیادہ اور زیادہ ہے ولا اور نہ یرحقو چھائے گی وجوہ ہم ان کے چہروں پر قطر ان سیاہی ولا ذلہ اور نہ ذلت رسوائی کا یہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اور وہ لوگ کسبو جنہوں نے کمائی السیئاتی برائیاں جزا بدلا سی برائی کا بمس لہا اس کی مانند ہے وطر حقم اور چھا جائے گی ان پر ذلت ان ذلت مال نہیں ان کے لیے من اللہ ہی اللہ سے من عاصم کوئی بچانے والا کنما نما گویا کے اگشیت ڈھانپ لیا گیا وجو کے چہروں کو قتا ان ایک ٹکڑے سے من لی رات کے مظلمہ اندھیرے یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ویوما اور جس دن نہ ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمی ان سب کے سب کو سما پھر نقولو ہم کہیں گے للذین ان لوگوں کے لیے اشرکو جنہوں نے شرک کیا مکان کم اپنی جگہ انتم تم و شرکاؤکم اور تمہارے شریک تو پھوٹ ڈال دیں گے ہم بینہم ان کے درمیان وقالا اور کہیں گے شرکاؤہم ان کے شریک ماں کن تم نہ تھے تم ہماری تابدون تم عبادت کرتے فکفا تو کافی ہے بلا ہی اللہ تعالی شہیدن گواہ بیننا ہمارے درمیان و بہ اور تمہارے درمیان انکن بے شک تھے ہم ان عبادت کم تمہاری عبادت سے لغافلین البتہ غافل ہونا لے کا اسی جگہ تبلو آزمائے گا کل نفسن ہر شخص ما اسلفت جو اس نے پہلے کیا وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ ہی اللہ کی طرف مولا ہم جو مولا ہے ان کا الحق سچا حق بدل اور گم ہو جائے گا انہم ان سے جو تھے وہ یفترون گھڑتے چلیے تلاوت سنتے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان ۖ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده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 كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون